اتنے ارتداد کی اتنی باتوں کے بعد اسلام کے چھوڑنے کی باتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک اور کردار سامنے لاتے ہیں اور وہ کون سا کردار ہے ایمان والے کا مجاہد ان الزین امن ایمان لے آنے والا رب کو مان جائے پہلے درجے پہ پھر کیا وہ لذینہ ہاجر اور جو ہجرت کر لے کس چیز سے ہر اس چیز سے جو اس کو ایمان سے روکے ایمان کے راستے کی ہر رکاوٹ کو اپنے سے دور کر دے رب کی مرضی پہ آ جائے اپنی مرضی چھوڑ دے اپنا سٹائل آف لیونگ چینج کر دے اور وجہ فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے لگے مجاہد بن جائے مجاہد کون ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایک تصویر پیدا کر دی گئی اور وہ یہ کہ ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی نیز نیزے چلاتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا یہ ایک خاص الگ رخ ہے یہ الگ بات ہے حالانکہ اصل مجاہد تو وہ ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا رہے اس کا دماغ سوچے تو تدبیریں سوچے اس کی زبان اس کا قلم اسی دین کی تبلیغ کرے اس کے ہاتھ پاؤں اسی دین کو بڑھانے کے لیے اسی دین کی روشنی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حرکت کریں اس کے تمام وسائل سکلز اسی مقصد کو بڑھانے کے لیے خرچ ہو جائیں اور اس مزاحمت کا پوری قوت سے مقابلہ کرے جو اس کے راستے میں پیش آئے یہاں تک کہ جان کی بازی لگانی پڑے تو اس سے بھی دریک نہ کرے اسی کا نام جہاد ہے اور جب یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہو تو یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں مجاہدہ ہوں کیا میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی ہوں اور نہیں کر رہی تو دیر کس بات کی ہے اللہ کے راستے کھلے ہیں ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تین مواقع کا ذکر کر دیا ایمان ہجرت اور جہاد کا سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہر مومن کی زندگی میں یہ موقع آتے ہیں کیونکہ ہم سوچا ہجرت وہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت وہ تھی جو حبشہ میں ہوئی کیا آج کے دور میں بھی ایسی ہجرتوں کے موقع ملتے ہیں کیا جہاد کا موقع ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے تو یاد رکھیے کہ ہر عمل کے درجے ہوتے ہیں ایمان تو ہر ایک کے لیے پہلی شرط ہے ایک وہ ایمان ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے بچہ لے کے آتا ہے اور ایک ایمان ہوتا ہے شوری ایمان پہلا ایمان ہر مسلمان بچے کو ماں کے ذریعے سے مل جاتا ہے اس کو انہیریٹنس میں مل جاتا ہے ورثے میں مل جاتا ہے لیکن ایک سچا ایمان ملتا ہے رب کی بات سمجھنے کے بعد اس کتاب کو اپنے لفظوں میں سمجھنے کے بعد یہ شعوری ایمان ہوتا ہے آپ لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے آج کل مجھے تو ہر دن نیا ایمان ملتا ہے ہر آیت مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس یہ موقع آیا کہ میں نے دوسروں سے شیئر کی تو میرا اپنا ایمان بڑھنے لگا شعوری ایمان کا درجہ اللہ کی بات کو سمجھنے کے بعد ملتا پھر ہجرت کو دیکھ لیں وہ ہجرت انہی نے کی جو تھے لیکن آج ہمارے پاس بھی ہجرتوں کے موقع ہیں ایک ایک لمحے رب کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے کی ہجرت ہمارے سامنے موجود ہے پلٹ جاؤ چھوڑ دو اپنے پیچھے مڑ کے دیکھیں ذرا زندگی کے چند سال جو اس کتاب سے تعلق جڑنے سے پہلے تھے اور اب آج اپنے آج اپنے موجودہ وقت کو دیکھیے اگر آپ اس سفر کو چند سال پہلے سے شروع کر چکے ہیں چینج لکھتی ہے کچھ ہجرتیں ہوئیں کچھ سوچ کی ہجرت ہوئی کچھ نظریات بدلے کچھ پہننے سے ہجرت کی کچھ بولنے سے ہجرت کی کچھ چھوڑا کچھ لیا ایک خاموش سی ہجرت ہر وقت ہوتی رہتی ہے اندر دل میں ایک کشمکش رہتی ہے انسان کے اور پھر جب انسان اس کو ایک کنارے پہ لگتا ہے نا نہیں بس اب میری مرضی وہی جو میرے رب کی مرضی کروں گی وہی جو وہ چاہے گا تو ہجرت ہو گئی بن گئے اب مہاجر اور پھر جہاد کا موقع ملا آپ کو کبھی میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت بھی آپ جہاد کی حالت میں کچھ اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر کے اس کلاس کو اٹینڈ کر رہی ہوں گی کچھ کو بھوک لگی ہوگی لیکن وہ انتظار کریں گی کہ ابھی بریک ہوگی تو پھر کھانا کھاؤں گی ابھی نہیں اٹھنا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ریسٹ روم میں جانے کی طلب ہو لیکن وہ اس لیے نہیں جا رہی کہ میری چند لفظوں کی تفسیر مس ہو جائے گی آپ سب مجاہدہ ہیں بیٹھنا کروٹ بدلنا کمر کا دکھنا بعض کے ہاتھ لکھتے لکھتے تھک جاتے ہوں گے ایک دم ہاتھ کو چھوڑ کے قلم کو سٹریچ لیتی ہوں گی اتنے میں کوئی لفظ بولنے والا بولتا جائے گا اور آپ کہیں گے نہیں نہیں چھٹنا دیں پھر لکھنا شروع ہو جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر لکھتے ہیں کچھ کو پسینے آتے ہوں گے ہر کوشش جو اللہ کے راستے میں انسان کرتا ہے یہ جہاد کی کوشش ہے اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہیں اولائک یرجون رحمت اللہ یہ ہے اللہ کی رحمت کے امیدوار اتنے کام کرو پھر اس کی رحمتیں پاؤ پہلے چھوڑو اپنی من پسند چیزیں کرو اس کے راستے میں محنتیں وہ جسم جس کو پالا تھا بڑے نازوں سے اس کو کھلاؤ اب اللہ کے راستے میں پھر دوں گا جنت کی امید واللہ غفور الرحیم اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے کیا بخشنے والا ہے کس بخشش کی بات ہوئی ادھر پچھلے گناہوں کو جب انسان اللہ کی کتاب کی طرف آتا ہے نا قرآن اور سنت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کو اپنی پچھلی زندگی پہ حسرت ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے کئی گناہ چبھنے لگتے پہلے جو مزے کے لگتے تھے اب وہ چبھن بن جاتے ہیں ایسے وقتوں میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرتے کیوں واللہ غفور الرحیم تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا پچھلی زندگی میں جو تم نے کیے یہ سب ختم ہو جائیں گے تم سے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں چلنے کی اصل لذت کو پا سکو اس کے برعکس عام زندگی میں لوگوں کو دیکھیں تو وہ اللہ کی رحمت کی امید کب لگائے ہوتے ہیں کوئی نیکی نہ کرو بس رحمت کی امید لگا لو ہوتا ہے ایسا لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں جب آپ ان کو منع کریں یا ٹوکیں تو کیا کہتے ہیں اللہ غفور ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے تو آج آپ کو پتہ چل گیا یہاں کہ اللہ کی رحمت اور وہ بھی امید یقین نہیں ہے امید کیونکہ المان بین الخوف والرجا ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے صورت عراف میں بھی آپ ایک لمبی لسٹ پڑھیں گے کہ کن پہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ساری ہی رحمتیں کر دے اور آپ کو ایوان سے بڑھا کے آگے کے منزلوں پہ پہنچا دے جی آپ کے سوالات کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں آپ نے جو سوال کیا کہ اگر حجاب لینے کے بعد کسی وجہ سے چھوڑ دیں تو کیا صلت پہلی تو بات یہ کہ مجھے آپ کے سوال سے خوشی بہت ہوئی اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرقان پیدا کر دیتا ہے اپنے تقوی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی آج اس موضوع پہ لیکن آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے یہ بات پوچھے یہ آپ کے اندر نفس لوامہ ہے اس کا یہی جواب ہے لیکن مبارک ہو کے وہ اٹھ گیا سویا ہوا تھا اب اٹھ گیا توبہ کر کے دوبارہ انسان شروع کر لے کہ آخری آیتوں میں آپ نے جو امید دلائی ہے اللہ کرے ہمیں بھی مجاہدہ انہیں یعنی مجاہدین میں شامل ہوں اور آمین سم آمین اور یہ میں نے نہیں دلائی آپ کو پلیز اپنی باتوں کو صحیح رخ پہ رکھیں کوئی بات میں نہیں کہتی ہاں یہ اللہ کی بات ہے صرف پڑھی پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو یہ اس کا انداز ہے جہاں جہنم کی بات ہے وہاں جنت کی بات جہاں کفر کی بات ہے وہاں اسلام کی بات الحمدللہ چلی چلیے جب ہم اللہ کی کتاب کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بڑی گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں پھر جب کتاب کھلتی ہے نا تو پھر اپنی خامیاں دکھنے لگتی ہیں اپنی پچھلی زندگی پہ افسوس ہوتا ہے پھر سوال بھی اٹھتے ہیں تو ان سب کے جوابات کے لیے بھی وقت کا انتظار کرنا چاہیے اس پہ شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے ذہن میں اب ایسی چیزیں اٹھتی ہیں جو پہلے نہیں اٹھتی تھیں تو تھوڑا سا جب انسان اپنے آپ کو مزید ان چیزوں کے اندر انوالو کرتا ہے تو ہر چیز کا جواب اس کے سامنے خود بہت آنے لگتا ہے اور آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہم نے دیکھی تھی نا وہ حاجر ہجرت کی انہوں نے تو اصل میں یہ آپ کی ہجرتوں کے سفر ہیں جو آپ اس کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ ایک غزوے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ رجانا الہ جہاد الاکبری من الجہاد الاسغر کہ ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف ہم آ گئے مراد کیا تھا کہ دشمن سے مقابلہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن اب نفس کے جہاد کی طرف ہم آئے تو حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحے انسان اپنا اگر حساب لیتا رہے محاسبہ کرتا رہے تو بہتر ہوگا اور ہجرت جو ہے نا یہ ایمان کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے ہم جتنا اپنی زندگی میں گناہوں سے ہجرت کرتے جائیں گے ایمان مضبوط ہوتا جائے گا پیچھے آپ نے دیکھا کہ کتال کا ذکر اب جہاد کا ذکر مطلب کیا ہے اللہ کے دین کو بچانے کی ہر کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تک صلاحیتوں سے بھی کرنی ہے تلواریں بھی اٹھانی ہیں جہاں ضرورت پڑے گی جہاں قلم اٹھیں گے مال لگے گا ٹیکنالوجی ہوگی ہر بندہ اگر اپنی اپنی سکلز کو پیش کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو آپ دیکھیے کہ دین کتنی جلدی پھیلے گا کتنی جلدی اندھیرے چھٹیں گے نا اس دنیا کے غفلتوں کے پردے چاک ہوں گے ان شاء اللہ تعالی صرف ضرورت ہے کام کو طریقے سے کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی یعنی سنسیریٹی اور سیریسلی یہ دو صفات جب انسان میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں کیونکہ جو نفس ہے نا یہ بڑا مضبوط دشمن ہے جو ہمارے اندر ہے بعض دفعہ لوگ باہر سے جیت جاتے ہیں مگر اندر سے شکست کھا لیتے ہیں ساری دنیا آپ کی بات سن لے گی نہیں سنیں گے تو آپ خود اپنی نہیں سنیں گے اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے آگے دیکھتے ہیں اب آیت نمبر دو سو انیس سے یسلونک عن الخمر ان وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں کیا جواب دیجیے فیہما اسم کبیر و للناس و اسمہما اکبر من نفعہما آپ کہہ دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے یہاں پہ اب ایک دم موضوع پلٹتا ہے چند سوالوں کے جواب دیتے دیتے اب یہاں کچھ بنیادی اصول بتائے جا رہے ہیں اور وہ کیا ہیں کہ کسی چیز کا نقصان اگر اس کے نفع سے زیادہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ شراب کی حرمت کے بارے میں براہ راست پہلا حکم ہے اس سے پہلے ایک آیت نازل ہو چکی تھی قرآن پاک میں صورت نحل میں جا کے آپ پڑھیں گے کہ جس میں رزق حسنہ کو شراب سے الگ کر کے دکھا دیا تھا ان باتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی تو تھوڑا سا ہمارے ذہن میں وہ منظر رہنا چاہیے جہاں پہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو شروع کیا تھا تو شراب عربوں کے اندر رچی بسی تھی پانی کی طرح شراب پیتے تھے بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی بعض لوگ علاج کے طور پہ استعمال کرتے بعض لوگ فن کے طور پہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہم کوک استعمال کرتے ہیں نا کوئی یہی کیفیت ہوگی ان کی بھی لیکن شراب کے فوائد اور اس کے نقصانات ان دونوں کا تقابل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سوال کے جواب میں بتا دیا اور یہ سوال کن کا تھا صحابہ کرام کا تھا کیا سوال تھا کہ خمر اور میسر میسر کیا ہے یوسر سے جوا کیا حکم ہے اس کا تو یاد رکھیے کہ لوگ شراب پیتے تھے لیکن ناپسندیدہ تو ہے ہی جیسے آج بھی وہ لوگ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی اس کو خراب ہی سمجھتے ہیں بعض دفعہ لوگ شراب کے نشے میں بہت زیادہ صدقہ کر دیتے یا جوے کی رقم غریبوں کو دے دیتے تو اس پہ پھر صحابہ کرام نے اللہ کے نب و سلم سے پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے یہاں سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان جتنا بڑھتا گیا اتنے ہی اپنی زندگی کے بارے میں وہ کانشیس ہوتے گئے اور پوچھتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ شراب کا معاملہ کیا ہے اور جوے کا کل فی ہی اسمن کبیر تو ہم الگ الگ دیکھیں گے کہ شراب اور جوا کیا ہے خمر سے کیا مراد ہے آپ کو تعریف اس کی لکھائی تھی میں نے لفظی وضاحت میں الخمر ما خامر العقل عقل کو ڈھانپ لینے والی ہر چیز خمر ہے اور ہر نشاور چیز خمر ہے اور میسر کیا ہے یسر سے وہ مال جو آسانی سے ہاتھ آ جائے وہ جوا ہے تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نہ پیو یہ نہیں کہا کہ حرام ہے یہ نہیں کہا کہ گناہ ہوگا یہ نہیں کہا کہ لانت ہے جو کہ اب اس وقت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ذہن سازی کیسے کی آہستہ سے ایک مزاج ان کا بنا دیا کہ دیکھو فی ہما اسمن کبیر اس میں بڑے گناہ اس کا اسم بڑا ہے لیکن اس مہما اکبر من نفعہما ان کے گناہ سے ان کا نفع چھوٹا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ شراب کے بارے میں جو یہ حکم اترا اس کے اندر ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے تو دیکھیے ذرا ایک ایک چیز کو یس سلونا کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انل خمری خمر کے بارے میں اور ان دنوں میں خمر کس چیز سے بنتی تھی نبیز ایک چیز تھی یعنی اس کو جوش دیتے تھے اور اس کے اندر پھر یعنی خمیر سا ایک اٹھنے لگتا تھا یعنی آج کے دور سے تھوڑی سی مختلف طرح کی شراب ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا یہ شہد کی شراب ایک ہوتی تھی اس کے بارے میں پوچھا گیا اس پر آپ نے فرمایا ہر نشے والی شراب حرام ہے یہ ترمزی کی روایت نمبر ایک ہزار آٹھ سو پینسٹھ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کہ شراب ان دو درختوں یعنی کھجور اور انگور سے بنائی جاتی تھی یعنی اس دور میں شراب بنانے کے یہ طریقے تھے حضرت سنت ابی دعود کی ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی ہم نے دیکھا کہ شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے اور یہ کب کیے گئے جب کہ شراب عام تھی لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے علیہ وسلم کے دور میں جو شراب بنتی تھی وہ کھجور اور انگور سے بنتی تھی صحیح مسلم کی روایت میں ہم نے دیکھا کہ شراب ان دو درختوں یعنی کھجور اور انگور سے بنتی تھی اسی طرح ابو دعود کی ایک روایت میں ہمیں کچھ اور چیزوں کے نام بھی ملتے ہیں کہ جس سے اس دور میں شراب تیار ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کے حرام ہونے کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت شراب پانچ چیزوں سے تیار ہوتی تھی انگور کھجور شہد گیہوں یعنی بیٹ گندم اور جو سے اور جو چیز عقل کو زائل کرے وہ شراب ہے تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہر دور میں لوگ مختلف طریقے سے ایسی چیزوں کو حاصل کر ہی لیتے ہیں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک سے نفس سلم نے فرمایا خشک اور کچی کھجوروں کو پانی میں بھگو دیا جائے پھر اس کو پیا جائے اور ان لوگوں کی ان دنوں میں عام طور پر یہی شراب تھی جس دن کے شراب کو حرام کیا گیا یعنی لوگ اس طریقے سے بھی اگر شراب بناتے تھے تو وہ بھی اس وقت کے حساب سے حرام قرار دی گئی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ طریقہ کوئی بھی ہو یہ ساری روایات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ آج کے دور میں بعض لوگ یہ شبہ دینا چاہتے ہیں کہ لوگ شراب کے معاملے میں آج کل تو صاف طریقے سے بنتی ہے اور پہلے دور میں کسی اور طرح سے بنتی تھی تو نہیں بات بڑی واضح ہے کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا کہ اس کے اندر نقصان ہے تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے پھر شراب پینے کی صورت میں انسان عبادت نہیں کر سکتا مال ضائع ہوتا ہے صحت خراب ہوتی ہے انسان کی عقل پر ایسا پردہ ڈلتا ہے کہ ہر برائی خوبصورت لگنے لگتی ہے شراب پینے سے وقتی طور پہ انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے انسان ایسے کام کر دیتا ہے جس سے ندامت کا سامنا کرنا پڑے اور پھر آخرت کے بھی نقصانات ہوتے ہیں پھر اسی طرح دیکھیں دیکھیے کہ شراب سے دشمنی نفرت بغض اس طرح کی برائیاں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں انسان کو ہوش نہیں رہتا آپ دیکھیے کہ شرابی کسی کو سجدہ کر سکتا ہے اپنے دشمن کے پاؤں پڑ سکتا ہے ماں بہن کا فرق مٹ جاتا ہے رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے انسان اپنے ہی کام کو خراب کرتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے کہ جن دنوں میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی پالی ہوئی تھی غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو ایک اونٹنی ملی تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پالا ہوا تھا اور تاکہ میں بعد میں اس کو بیچ کے تو اپنی شادی کا ولیمہ کروں گا لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ان کے چچا حضرت حمزہ عبد المطلب جو تھے وہ شراب پی رہے تھے ان کے پاس ایک لانڈی تھی جو یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ ہم ہم یعنی اس نے جوش دلانے کے لیے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی کہ حمزہ ان موٹی اونٹنیوں کو ذبح کرنے کے لیے اٹھو حضرت حمزہ یہ سن کر اٹھے اور اونٹنیوں پر دوڑے ان کی کوہان کاٹ دی ان کی کوکھوں یعنی ان کے پیٹوں کو پھاڑ ڈالا پھر اس کا کلیجہ نکال دیا تو کہتے ہیں کہ یہ منظر دے کے حضرت علی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تو یہ اٹھنی اپنے ولیمے کے لیے پال رکھی تھیں تو یہ تم لوگوں نے پہلے سے یعنی اس کو کر دیا تو اس سے دل میں ظاہر ہے کہ بغض بھی آیا اللہ کے نبی و کے پاس گئے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو حضرت حمزہ جب گئے تو وہ نشے کی حالت میں تھے اس وقت تو کہنے لگے کہ آپ علیہ وسلم تو میرے ابا اجداد کے غلام ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹ پلٹ بات کی تو آپ ان کی یہ بات سن کے وہاں سے پلٹے کہ واپس چلے گئے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان کفریہ کلمے تک بول دیتا ہے بعض دفعہ اپنا نقصان کر دیتا ہے نفع سے ہٹ جاتا ہے تو لہٰذا ایسے وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس کا کوئی نفع بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل ہی خراب چیز ہے بلکہ فرمائے کہ اس کے نفع سے نقصان زیادہ ہے تو نفع کیا ہے فائدے کیا ہوتے ہیں مثلا دیکھیے کہ شراب سے قوت ملتی ہے سردی سے بچاؤ ہو جاتا ہے بعض لوگ شراب بیچ کے اس کے کاروبار سے فائدہ اٹھاتے ہیں بعض دفعہ انسان وقتی طور پہ اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اصول دیا اور وہ کیا کہ جس چیز میں فائدہ ہو لیکن نقصان زیادہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اصول زندگی کے مختلف معاملوں میں استعمال کیا جائے تو بہت ہی زیادہ خیر نکل سکتی ہے بعض دفعہ ہم کام نیکی کا کر رہے ہوتے ہیں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے فتنہ پھیلتا ہے نتیجہ کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان مثال دوں گی چلیں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کسی محفل میں جاتے ہیں کوئی بزرگ جا رہے ہیں اور وہاں دیکھیں کہ خواتین نے بہت ہی خراب کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا دوپٹے سر پہ نہیں لیے ہوئے اب وہ وہاں جائیں اور ایک دم سروں پہ دوپٹے دینے شروع کر دیں بظاہر یہ عمل نیکی کا ہے نا ایمان کا اظہار ہے ان کی غیرت اور ان کی حیا کا ایک یعنی حیا کی ایک دلیل ہے لیکن نقصان ہوگا کہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ غصے میں آ کے کچھ اور بھی کر دیں تو لہٰذا کبھی بھی نیکی کے نام پہ بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ بس اس سے فائدہ ہی ہوگا نا بعض لوگ بالکل بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں چلو اس سے فائدہ ہی ہوگا نا لیکن نقصان سے پھر نہیں بچ پاتے اس کے اور نقصان بعض دفعہ پھر اس کے فائدوں سے بڑھ جاتے ہیں کہ فتنہ پھیل جاتا ہے پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کی کہ جس میں ان لوگوں کے ساتھ یہ بات کہی کہ نفع اور اسم اگر آپ آیت کے لفظوں پہ غور کریں تو آپ ایک اور اینگل سے اس کو دیکھیں گے کہ ان کا نفع نفع کے اپوزٹ عموماً کیا لفظ ہوتا ہے ہماری زبان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نقصان ہوتا ہے نا لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کی جہاں بات کی تو نفع کے جواب میں یا اس کے اپوزٹ میں اسم کہا یہ کیا سمجھ آتی ہے کہ بعض چیزیں دنیاوی لحاظ سے نفع مند ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی میں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں اس میں فائدے سے زیادہ انسان کو نقصان ہونے لگتا ہے تو بات یہی ہے کہ یہ ایک پہلی چوٹ تھی کہ اس کے ساتھ تم اپنے آپ کو سنوار لو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو معاملہ رکھا ہے اس کو اسی کی مرضی کے مطابق سنو اور قبول کرو اللہ کے علیہ وسلم کی ایک حدیث سے صحیح مسلم کی روایت میں ابو سعید الخدری سے علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور ایک خطبہ دیا کیا اے لوگو اللہ تعالیٰ شراب کی حرمت کا اشارہ کرتا ہے شاید ان قریب اس بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا جس کے پاس اس میں سے کچھ ہو تو چاہے کسے بیچ لے اور اس سے نفع اٹھا لے ہم چند دن ٹھہرے تھے کہ نفس سلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو جس شخص کو یہ آیات پہنچ جائیں اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیئے اور نہ فروخت کرے ابو سعید نے کہا کہ تب جن لوگوں کے پاس شراب میں سے جو بھی موجود تھا انہوں نے اسے مدینہ کے راستوں میں بہا دیا صحیح مسلم کی چار ہزار ترتالیس نمبر کی روایت ہے اتنا ایمان کہاں سے آیا کہ اللہ کے حکم کو سن کے فوراً ماننے والے بن گئے کیونکہ پہلے گراؤنڈ بن چکی تھی دل قبول کرنے کے لیے تیار تھے ان چیزوں کو اسی طرح ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے رکھوں گی اور باقی اس کی حرمت کی جو آیتیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیتوں کی تفسیر میں دیکھیں گے جو تدریج اللہ نے رکھی ہم بھی وہی رکھیں گے آج میں اگر چاہوں تو آپ کو ایک گھنٹہ اسی پہ بات کر کے ساری روایت نقل کراؤں لیکن نہیں ابھی صرف ذہن سازی کی بات ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت مدینہ کے لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے ان دونوں کے بارے میں انہوں نے خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی وہ لوگ کہنے لگے کہ اس سے ہم پر حرمت ثابت نہیں ہوئی کیونکہ فقط اتنا فرمایا گیا ہے کہ اسم ہما کبیر کہ ان دونوں کا گناہ بڑا ہے اور خیال کر کے برابر شراب پیتے رہے ایک روز اتفاق ہوا کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے نماز پڑھائی یعنی اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھانے کھڑا ہوا تو وہ شراب کے نشے میں تھے اسے قرت میں شبہ لگ گیا تب اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلا حکم نازل کر دیا یا آمنو لا تقرب الصلاة وانتم سکارا یہ صورت معاہدہ کی آیت ہے انشاءاللہ ہم وہاں جا کے دیکھیں گے اس کو کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو اے مسلمانوں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو نہیں یہ بھی صورت بکرا کی مجھے چیک کرنا پڑے گا مجھے شبہ لگا کسی آیت کا تو بہرحال اس کا ریفرنس نوٹ نہیں کیجیے گا اس کے بعد صورت معاہدہ میں اس سے بھی سخت حکم نازل ہوا یعنی آخری آیت جو آئی یا آمنو انما الخمر والمیسر کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بے شک خمر اور میسر جو ہے یہ رجسن سن اور شیطانی عمل ہے اور اس سے بچ جاؤ اس کے بعد سب ہم نے کہا کہ اب کبھی شراب نہ پئیں گے اور یہ حکم ہمیں کافی ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے تو اس سے آپ کو تدریف سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ حجتیں پیش کرتے ہیں نا کہ ابھی تو حرام نہیں اور لفظ دکھائیے تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور اس کے بعد اصل حکم موجود ہے اور ہمارے سامنے تو یہ سبھی کچھ موجود ہے ایک مفسر ہے امام بغوی ان کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھوں گی کہتے ہیں کہ جس زمانے میں سب لوگ یعنی سب مسلمان شراب پیتے تھے اور اس زمانے میں وہ ان کے لیے حلال تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل اور چند انصاری اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول شراب اور چوہے کے بارے میں ہمیں کچھ فتویٰ دیجیے کیونکہ یہ دونوں عقل اور مال کو برباد کرنے والے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے نے یہ آیت نازل فرمائی الخمر والمیسر اس پر بعض لوگوں تو اسمن کبیر فرمانے کی وجہ سے شراب کو چھوڑ دیا اور بعض و منافع کو دلیل سمجھ کر پیتے رہے یعنی اب دیکھیں کہ اس دور میں بھی لوگ مختلف سوچ رکھنے والے تھے اور ایمان اور تقوی کے درجے ہوتے ہیں کچھ لوگ اشارہ سمجھ جاتے ہیں کسی کو منہ سے بول کے کہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو ایک دن عبد الرحمن بن عوف نے کچھ مہمانداری کی یعنی لوگ ان کے گھر میں تھے اس میں بہت سے صحابہ کو بھی بلایا اور اس دعوت میں شراب بھی پلائی شراب پی کر ان کو نشہ ہو گیا اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اسی حالت میں انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا اس نے نشے میں کہہ دیا کل یا آبدو ما مادون لا کے بغیر کہتے ہیں پوری صورت پڑھتے گئے شرک ہو گیا نا کہ نافرو ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے نے یہ آیت نازل کی یا آمنو لا تقرب وانتم سکارا اب بعض لوگوں شراب کو بالکل چھوڑ دیا اور کہا ایسی چیز میں کوئی خوبی ہی نہیں جو ہمیں نماز نہ پڑھنے دے اور بعض لوگ نماز کے اوقات کے علاوہ پیتے رہے کوئی عشاء کی نماز کے بعد پی لیتا تو صبح تک اس کا نشہ اتر جاتا کوئی صبح کی نماز کے بعد پی لیتا تو اس کا نشہ ظہر کے وقت تک اتر جاتا ایک روز عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بہت سے آدمیوں کی دعوت کی اور چند مسلمانوں کو بھی بلایا ان میں سات ابی وقتاس رضی اللہ عنہ بھی تھے اور عطبان نے ان کے لیے اونٹ کا سر پکوایا یعنی وہ سری پائے جس کو ہم کہتے ہیں نا ان لوگوں نے کھانا کھا کر شراب اس قدر پی کہ وہیں نشہ ہو گیا اور نشے کی حالت میں بڑائیاں مارنے لگے اور اشار پڑھنے لگے یعنی پھر اپنی تعریفیں اور بیکار باتیں آج بھی آپ دیکھیے جب آپ شراب کا کوئی ایڈ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک دم پھر ہلا گلا اور میوزک اور اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں تو یہ ایک لازم اور ملزوم چیز ہے ساتھ بن سات نے وہی ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی حجف اور ان کی قوم کی بڑائی تھی یعنی ان کا عام رواج تھا کہ اپنے اپنے قبیلوں کی تعریفیں کرتے تھے انصار میں سے ایک شخص نے اونٹ کا جبڑا لے کر سعد کے سر پر مارا یعنی وہی جو سری کھانے بیٹھے تھے اسی کو پکڑ کے سر پہ مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا بات کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی ہوں حضرت نے نبص وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس انصاری کی شکایت کی انصاری نے سارا قصہ بیان کیا تب نبص وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ شراب کا حکم صاف طور پر بیان فرما اس پر وہ آیت نازل ہوئی جو صورت معاہدہ میں ہے یہ تفسیر مظہری کی روایت تھی تو کیا پتہ چلا کہ مختلف دور میں لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے قبول کیا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو سن کے فوراً مان جاتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو ٹھیک ہے جو جس حال میں رہے لیکن یہ نہیں پتا کہ زندگی ابھی باقی کتنی ہے کتنا پیچھے ہونا ہے لیکن یہ ہے کہ جن کے دل ایمان والے ہوتے ہیں وہ سنتے ہی مان جاتے ہیں جب وہ آیت نازل ہوئی نا کہ اس سے باز آ جاؤ تو صحابہ کرام نے کہا حضرت عمر نے خاص طور پہ کہ اللہ ہم باز آئے ہم شراب اور جوئے سے باز آئے یہ ابو دعود میں بھی یہ لفظ ملتے ہیں تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان جتنی جلدی ان چیزوں کو مان لے اتنا ہی اس کو آسانی ہوگی کل قیامت کے دن تو بہت ساری چیزوں پہ حسرت ہوگی وہاں وقت کے ضائع کرنے سے بھی انسان اپنے آپ کو کمی میں محسوس کرے گا اب دیکھیے کہ ایک طرف تو شراب کے لیے یہ حکم تھے اور صحابہ کرام نے اس کو سن کے مان دیا لیکن آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے عموماً آپ دیکھیے کہ وہ ملک جہاں شراب مذہباً حرام نہیں لیکن قانوناً منع کرنے کی کوشش کی گئی تھی 1964 میں یو ایس اے میں ایک مہم چلی تھی جس میں انہوں نے لوگوں کو شراب سے روکنے کی کوششیں کی لوگ قید کیے گئے ان کو جرمانے لگائے گئے لیکن اس کے باوجود لوگ نہ مانے اور کچھ ہی سال کے بعد پھر ان کو اس حکم کو واپس لینا پڑا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نقصانات کی بات کی تو اس میں چند آپ کے سامنے فگرز رکھنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے یہ نقصان دہ ہوتی ہے مثلاً آپ دیکھیے کہ تین گھنٹے چاہیے دو گلاس الکوہل کو پروسیس کرنے کے لیے یعنی یہ ایک رپورٹ ہے میرے سامنے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی دو گلاس الکوہل کے پی لیتا ہے تو اس کی باڈی کو تھری آورز چاہیے ہوتے ہیں اس کو پروسیس کرنے کے لیے اور اس کی پروسیسنگ کے نتیجے میں اس شخص کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یعنی مائنڈ جو ہے وہ برین ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جیسے کھانا کھاتے ہیں تو نیند آتی ہے نا بالکل یہی کیفیت اب وہ اتنی انرجی اس میں لگ جاتی ہے کہ اس کے پینے والے کو نشہ آ جاتا ہے پھر اس میں لکھے کہ ٹویل بلین ڈالرز کینیڈا میں سالانہ خرچ ہوتے ہیں خمر کے بارے میں seven point five billion dollars alcohol abuse پر خرچ ہوتے ہیں یعنی اتنی کوششوں کے باوجود لوگ نہیں مانے اس کے نقصانات اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو انسان بہت زیادہ باتیں کرنے لگتا ہے لڑکتے ہیں گرتے ہیں بعض دفعہ وہ باتیں کر دیتے ہیں جو نہیں کرنے ہوتی بعض اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگتے ہیں ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے لیور یعنی جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر پریگننٹ ہے عورت تو فیٹس کو نقصان ہوتا ہے گلے کا cancer stomach cancer sexual hormones کم ہو جاتے ہیں شاید آپ لوگوں کو یہ چیز معلوم ہو عموماً تو یہ شراب کے ساتھ ہی ایسے محسوس ہوتا ہے نا کہ سیکشول چیزیں بڑھ جاتی ہیں لیکن انسانوں کے اندر اس کی ابلیٹی کم ہو جاتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں فورٹی ایئرس میں اپنی یہ خوبی ختم کر دیتے ہیں کہ پھر وہ اس کام کے قابل ہوں پھر آپ دیکھیے ڈرائیونگ میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں میموری لاس ہونے لگتا ہے انسان کا بعض لوگ آتے ہیں کہ خود کو نقصان دینے لگتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ دن بدن اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے کہتے ہیں کہ سکس تھاؤزنڈ سے زیادہ جو کینیڈین ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ الکوہل کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی جو ڈیزیز ڈیتھس ہوتی ہیں اس میں خودکشی بھی ہو سکتی ہے سکنس بھی ہو سکتی ہے سوال ایک پیدا ہوتا ہے لوگ کیوں پیتے ہیں مجھے تو ویسے سچی بات ہے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی ایک انسان اتنا بھی بد ذوق ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا لینے لگے لیکن کچھ وجوہات سامنے آتی ہیں مثلاً بعض کہتے ہیں کہ پیئر پریشر کی وجہ سے ہم پیتے ہیں یعنی لوگوں نے پوچھے کچھ لوگوں سے کوائف لیے تو اس کے نتیجے میں کچھ نے کہا ہم یعنی سٹریس آؤٹ ہوتے ہیں تو اس وقت پیتے ہیں یعنی معاشرے کے اوپر جو ہمارے اوپر بوجھ ہے اس میں کچھ نے کہا ہم پلیئر کے لیے پیتے ہیں اپنے آپ کو کول کرنے کے لیے کچھ جو ہیں وہ کیوریسٹی کے طور پہ پیتے ہیں ٹیسٹ کانشیس ہونے کے لیے دیکھتے ہیں کیسا ہے اور ایسا مومن چھوٹی عمر میں ہوتا ہے جب دوست مل کے پلا دیتے ہیں دیکھو ہے کیا بعض کہتے ہیں بوریت دور کرنے کے لیے پیتے ہیں بوریت دور کرنے کے لیے پیتے ہیں اسی طرح کچھ نے کہا کہ ہم زیادہ کانفیڈنٹ ہونے کے لیے پیتے ہیں یعنی کانفیڈنس کی جب کمی ہوتی ہے تو پھر انسان ایسے ہی ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے کہ جس سے وہ دوسروں کی نظروں میں بڑا ہو جائے بعض نے کہا کہ ہم پڑھائی وغیرہ کا سٹریس دور کرنے کے لیے پیتے ہیں کچھ نے کہا ہم اسکیپزم کے لیے پیتے ہیں یعنی جب اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے تو شراب پی کے نشے میں دھت رہو نہ کچھ کرو اور نہ کچھ اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ لیگلی پارٹیز میں پیتے ہیں بڑوں کی دیکھا دیکھی اور افسوس کی بات کہوں گی کہ اس میں آج مسلمان بھی ہیں مسلمان ملکوں میں شراب پارٹیز میں پی جاتی ہے ایک ایک بوٹل ہزاروں میں بکتی ہے اللہ تعالیٰ ہی امت مسلمہ پہ رحم کر دے چند روایتیں صرف آپ کے لیے تذکیر کی نیت سے سامنے رکھوں گی ابو دعود کی روایت ہے اللہ کے نفس سلم نے فرمایا ابن عمر ان اس کے راوی ہیں اللہ تعالیٰ کی لانت ہے شراب پر اس کے پینے والے شخص پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر اس کے نچوڑنے والے یعنی کشید کرنے والے کے لیے اور جس نچوڑنے والے کے جس کے لیے کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اس کے اٹھانے والے پر اور اس شخص کے لیے جس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے یعنی دس لوگوں پہ لانت ہے ایک شراب کی وجہ سے لان اللہ الخمرہ و شاربہ و ساقیہ و بایہ و مبتعہ و عاصرہ و معتصرہ و حاملہ والمحمولت الی اور اللہ کی تو ایک لانت بھی بہت ہے اور زیادہ ہوں گی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا ترمزی کی ایک روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے شکر ہے یہ حدیث بھی ہمیں مل گئی ورنہ لوگ تو کہتے ہیں نا پہلے آپ شراب کو ڈیفائن کریں یہ نام نہیں ہے قرآن میں تو پھر یہ شراب کیسے ہوئی کل مسکرن یعنی ایک لفظ اگر یاد رکھ لیں گے نا کل مسکرن حرامن ہر نشاور چیز حرام ہے آپ اس کا نام بیئر رکھ لیں برانڈی رکھ لیں یا کچھ اور جس نے دنیا میں شراب پی اور وہ اس حال میں مرا کہ وہ اس کے پینے پر ہمیشگی کرتا رہا تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو شراب تہور سے دور رکھے گا ترمزی کی روایت ہے ایک اور روایت ترمزی ہی کی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرتا اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اگر وہ دوبارہ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرتا پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے یہ ہے اس کی رحمت توبہ قبول ہے لیکن نہ کرے تو پھر تو چالیس دن کی نمازیں بھی گئیں اگر وہ تیسری بار بھی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا اگر وہ توبہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اگر وہ چوتھی بار پھر پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا اور اس کو نہر خبال سے پلائے گا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نہر خبال کیا ہے تو انہوں نے فرمایا جہنم والوں کی پیپ کی نہر ہے یہ ترمزی کی eighteen hundred sixty two number کی روایت ہے اللہ ہوگا تینت الخبال کہتے ہیں اس کو تو اب اس کو سن کے آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا مطلب کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ پھر اب کیا کریں جنہوں نے پہلے بہت ہی دفعہ پی تب تو وہ تین دفعہ سے زیادہ پی چکے تو دیکھیے یہ شعور آنے کے بعد کی بات ہے بے شعوری میں کیا ہوا کام تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اسلام سے بھی دور ہی ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سردیوں میں جہاں بہت سرد ملکوں میں رہتے ہیں تو وہاں پینی پڑتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک روایت سامنے رکھ دیتی ہوں جب سے سلم سے پوچھا گیا کچھ لوگوں نے یعنی دیلم خمیری ایک ہیں شخص تو انہوں نے پوچھا کہ ہم سرد ملکوں کے رہنے والے ہیں وہاں بڑی مشقت کے کام کرتے ہیں اور ان کاموں کے کرنے کی طاقت آنے اور اس ملک کی سردی سے بچنے کے لیے ہم گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں یعنی گندم کی بیٹ کی آپ نے پوچھا کیا اس میں نشہ ہوتا ہے میں نے کیا ہاں اس سے پرہیز کرو میں نے نے کیا فرمایا کہ لوگ اسے چھوڑنے کے نہیں فرمایا اگر نہ چھوڑیں تو تم ان سے جہاد کرو یعنی اگر لوگ اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں تو پھر یعنی وہ سر عام اسلام کے حکموں سے دور ہو گئے اسی طرح ابن عمر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ شراب خوری یعنی شراب پینا سب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور سب کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے جس نے شراب پی لی اس نے نماز ترک کر دی یعنی اس کی ہوگی نہیں اور اس نے اپنی خالہ پھپھی اپنی ماں خالہ پھپھی سے زنا کیا اللہ یہ صحیح روایت ہے تبرانی کی دوبارہ بولتی ہوں ایک اسٹریچ میں شراب خوری سب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور سب کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے جس نے شراب پی لی اس نے نماز چھوڑ دی اور اس نے اپنی ماں خالہ سے زنا کیا یہ روایت تبرانی میں صحیح کے ساتھ ہے غیب کے پردے کھلیں گے تو بہت کچھ سامنے آئے گا ابو مسال سے ایک روایت تین آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے یعنی ہمیشہ شراب پینے والا بے رحم جادو کو حق سمجھنے والا یہ مستد احمد کی روایت ہے ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ہمیشہ کا یعنی عادی الخمر یوز ٹو تھا جب ہر وقت ڈرنک رہتا تھا شرابی مر گیا تو وہ بت پرستوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا یہ بھی مستند احمد کی روایت ہے یعنی جہاں وہ لیکن شرک کے ساتھ اس کو ملا دیا اسی طرح ابن ماجہ اور بہکی میں بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کی روایت ہے ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے وہ فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک شراب پینا اور اللہ کو چھوڑ کر اس کے ستون کی پرستش کرنا دونوں برابر ہیں یعنی سائی کی روایت ہے یعنی شرک تک اس کو ڈال دیا ایک آخری بات اس پہ کروں گی کہ بعض لوگ کہتے ہیں علاج کی خاطر کیا حرج ہے دوا میں ڈال دیتے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے ایک پیالہ نبیز تیار کیا پھر تھوڑی سی دیر میں نفس سلم تشریف لائے اس وقت اس میں جوش آ رہا تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا میری بچی کو کچھ تکلیف ہے میں نے اس کے لیے یہ دوا بنائی ہے فرمایا ان چیزوں میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی جو اس نے تم پر حرام کر دی یہ روایت ابن حبان اور بہکی میں ہے تو بات واضح ہے کہ ایسی چیز کسی بھی نام یا بہانے کے ساتھ جائز نہیں ہو سکتی اور وہی کرے گا کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں یا اپنے معاملوں کو وہ خود آگے نپٹانے والا ہے اگلی چیز خمر کی تھی تو خمر پہ بھی آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کرنا چاہوں گی کہ خمر کیا ہوتا ہے جوا یا میسر پہلے تو میں آپ کو حدیث ہی لکھواؤں گی کیونکہ جب بات وہاں سے ملتی ہے تو وہ زیادہ جلدی سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ یعنی میسر وہ ہے جو مال آسانی سے ہاتھ آئے جوا عطا تاؤس اور مجاہد یہ تینوں بہت مفسر بڑے گزرے ہیں جو یعنی عربی تفاصیر ہے ان کی الحمدللہ للہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں جوا ہو وہ اس میسر کے حکم میں ہے یہاں تک کہ لڑکوں کا اخروٹ اور کوڑیوں سے کھیلنا بھی اب آج کے دور کے آپ نام بدل کے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی چیز اس طرح کی ہے جس میں آپ کچھ پیسے لگاتے ہیں یا کچھ یعنی شرط لگتی ہے تو وہ پھر اس میں آتا ہے بہکی میں شاب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شطرنج عجم کے لوگوں کا جوا ہے اجم سمراجیہ کے جو عرب کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں نرد اور شطرنج وغیرہ کے منع ہونا کے بارے میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نرد شر سے کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت میں بھگو دیا یعنی اس شطرنج یہ ایسی بری چیز ہے ابو موسیٰ علیہ شریف رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص نرد سے کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یہ امام احمد اور ابو دعوت کی روایت ہے میں نے کہا آپ کو کہ یہ نام جو ہے نا یہ اس دور میں معروف تھے آج کل نام چوسر یا کچھ اور ایسے نام ہو سکتے ہیں ابو موسیٰ علیہ شریف کی ایک اور روایت ہے شطرنج سے سوائے گناہ گار کے اور کوئی نہیں کھیلتا اور نہ ہی کسی نے شطرنج کے بارے میں پوچھا تھا تو فرمایا یہ فعل باطل ہے اور باطل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا یہ کی شاب و کی روایت ہے تو بات یہی ہے کہ اسلام ہمارا دشمن نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے روکا وہ ہمارے ہی نقصان کی تھی اور جن چیزوں کا حکم دیا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا عرب میں کئی طریقے ہوتے تھے جوئے کے کمار کی مختلف قسموں کو صحابہ کرام پھر حرام سمجھنے لگے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوے کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جوا انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے جوے سے ہاتھ آنے والا مال اس کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں میں انوالو ہو جاتا ہے کیونکہ ایزی کم ایزی گو اور جوا تو ہے یسر ایزی کم اسی طرح جوئے کی وجہ سے شیطان انسان کے دل دماغ پر چھایا رہتا ہے جوئے کا مال حرام اشیاء کی نظر ہو جاتا ہے اور بالاخر جواری بے یار و مددگار رہتا ہے آپ دیکھیے کیسے لوگ فزیکلی بھی بہت قابل رحم ہوتے ہیں خاندانی طور پہ بیویوں سے جھگڑے لڑائیاں کچھ بھی تو نہیں ملتا ان کو کامیابی کیا ہوگی یعنی اس کا نفع کیا ہوگا مثلا وقتی طور پہ کامیابی ہوگی اچانک بہت سا مال آ گیا لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں بیس لوگ مل کے اگر گیملنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ بیس میں سے ایک نے سارا مال جیت لیا نا تو آپ بتائیے کہ وہ باقی انیس لوگ جو نائنٹین لوگ ہیں وہ مطمئن ہوں گے کیا ان کے دلوں میں بغض اور کینہ نہیں آئے گا تو لہٰذا ایسی ہر چیز جو دوسرے کے مال کو آپ کی طرف لے آئے آپ کی بغیر کسی کوشش کے اور محنت کے وہ اس میں آتا ہے ہمارے ہاں بھی ایسی کچھ چیزیں مشہور ہیں پرائز مان لوٹو ریفل ٹکٹ بعض اوقات نام خوبصورت ہوتے ہیں لیکن کام صحیح نہیں ایک اپنے پاس معیار رکھ لیں وہ مال جس میں نقصان کا ڈر نہ ہو یا بغیر آپ کی محنت کے آپ کے ہاتھ لگ جائے وہ اس میں نہیں وہ اسی میں آتا ہے یعنی ایک شخص تھا تو کہتے ہیں کہ وہ بے روزگار تھا کسی نے اسے کہا کہ فلاں لاٹری اس کا ٹکٹ خرید لو تو بس لاٹری نکلے گی تو بس تم تو کروڑ پتی ہو جاؤ گے جب لاٹری نکلی یعنی جو جمعہ پونجی تھی اس سے ایک ٹکٹ خریدا لاٹری اس کی نہ نکلی خودکشی کر لی چلے ختم یعنی اتنی خرابیاں ہیں اس میں کہ جس کو اگر ہم گننے لگ جائیں اور ادھر اس کی تفصیلات میں جائیں تو واقعی اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ انسان کو یقین آنے لگتا ہے کہ وہ اس مہما اخبار و ذہن سازی کی اللہ تعالیٰ نے اور ایک ہی آیت میں ایک دوسرے سوال کا جواب بھی دیا وَيَسَّلُونَكَ مَاذَا و اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں قل الاف کہہ دیجئے زائد از ضرورت یعنی جو تمہاری ضروریات سے بچ جائے وہ خرچ کر دو لعلکم تتفکرون اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں پیش کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو اسی آیت میں ایک دوسرا سوال اٹھا اور یہ جو یس سلون کا کلمہ ہوتا ہے یہ اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا کوئی اپنے آپ کو تھوڑی کہے گا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ کہیں یعنی یا کل کا لفظ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے تھے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنتے اور دوسروں کو آگے بتاتے تھے تو اس ایک ہی آیت میں جو دوسرا بنیادی اصول اب یہاں دیا جا رہا ہے وہ کیا کہ اپنی ذاتی ضرورت سے زائد جو مال ہو اسے اللہ کی راہ میں دے دو ان کو چھوڑ دو کیوں کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ نقصان دیتی ہے جسم میں جب کسی چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے شوگر کا لیول بڑھ گیا تو بیمار ہو گئے بلڈ کا پریشر بڑھا تو بیمار ہو گئے ہارٹ بیٹ زیادہ ہوئی تو بیمار ہو گئے اسی طرح یاد رکھیے جب انسان کے پاس فالتو مال جمع ہونے لگتا ہے نا تو وہ اس کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے پیچھے بھی یہ گزر چکی آیت کہ وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں یہاں دوبارہ آ گیا معاذ تو والدین اور رشتہ داروں کے اوپر اور پسے ہوئے لوگوں پہ خرچ کرنے کی بات کر کے بات روکتی تھی اب یہاں تھوڑا سا حکم کھل کے دیا کہ ہر وہ چیز جو تم سے زیادہ ہے الف کا یہاں لفظ آئے تو اف کہتے ہیں زائدہ ضرورت چیز لیکن یاد رکھیے کہ عیش اور نمائش کے زمرے میں نہیں ضروریات بیسکس نیڈس اور الف زکوٰۃ کے علاوہ ہے مراد زکوٰۃ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک روایت سامنے رکھوں گی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ جب فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ حکم بہت جگہ ہے قرآن پاک میں تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نبصِ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس قسم کے نفقے کا ہمارے مالوں میں حکم دیا گیا یعنی ہم کیا خرچ کریں اس پر رعایت نازل ہوئی یس سلون یہ ابن ابھی حاتم کی روایت ہے سے اور کچھ اور لوگوں کے روایت سے ایک اور روایت ہے ماس اور سالبہ کی کہ نفس وسلم کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس غلام بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں تو ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں کی چھانٹی کر لو جو تمہارے گھر میں ہے اور تم استعمال نہیں کرتے در حقیقت وہ تمہارا نہیں کسی اور کا ہے تمہارے گھر غلطی سے رکھا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ اور آگے دے دو اگر اس اصول کو سامنے رکھیں تو میرا لے گھر خالی ہو جائیں گے ہمارے گھر میں تو کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کو آج تک استعمال ہی نہیں کیا لکڑیوں کو پوچھتے ہیں جس پہ بیٹھتا بھی کوئی نہیں شیشے کو سجاتے ہیں جن میں کوئی کھاتا بھی نہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تصویر بھیجیں گے آپ کو ایک کسی نے مجھے بھیجی اور میں واقعی بہت ہی اس چیز سے میرے دل میں آیا کہ آج بھی دنیا میں کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں مٹی پہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں اور درختوں کے پتوں کے اوپر کچھ بچا کھچا کھانا رکھ کے کھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے نعمتوں کے پلڑوں میں ہوگی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں خرچ کرے کیا ملتا ہے تو پہلی بات ہے کہ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا دل صاف ہو جاتا ہے اور نظر پاک ہوتی ہے پھر اسی طرح معاشرے کے جو لوگ ہیں ان سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں انسانی نفس مطمئن ہو جاتا ہے کیونکہ جب انسان دوسروں کو دے گا تو ان کے لیے دل میں محبت بھی تو آئے گی نا پھر انسان کے پاس جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو وہ ضائع بھی کرتا ہے ویسٹ نہیں کرنا اس کو ابو دعود کی ایک روایت ہے آپ نے فرمایا ابن عمر کی روایت ہے کہ آدمی کو یہ گناہ بہت ہے کہ اپنی روزی کو ضائع کرے یا جن لوگوں کی روزی اس پر ہے ان کو تباہ کرے ہم سب دیکھیں ہم ضائع تو نہیں کرتے کھانا بچی ہوئی روٹیاں کہاں جاتی ہیں آدھا پلیٹ میں سالن سنگھ کی نظر تو نہیں جاتا پکاتے محنت سے ہیں اور آدھا بچوں کو کھلاتے ہیں اور آدھا ٹریش میں ڈالتے ہیں اس سے بچنا ہے کہ دوسروں کو دینے سے انسان ہلاکت سے بچتا ہے ابو دعوت کی ایک روایت ہے ابن عمر ہی سے اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا بچو تم بخل سے تمہارے پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہرس نے ان کو بخیل کر دیا اور ناطے توڑنے کو کہا اور انہوں نے ناتے یعنی رشتہ داریاں توڑ دی فسق و فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فسق و فجور کیا یعنی ایک غلطی دوسری چیز پہ لیتے ہرس آتی ہے نا تو انسان رشتہ داروں سے بھی کٹنے لگتا ہے کیونکہ ان سے ملیں گے تو یہ تو مانگیں گے اور ہر وقت ان کے تو تقاضے ہی رہتے ہیں بڑے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا بھی نہیں رہتا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ جب انسان مال دھوکے بازی سے حاصل کرتا ہے نا تو اس مال کو بھی پھر وہ اپنا مال سمجھ لیتا ہے اور دوسروں کو نہیں دینا چاہتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ترمزی میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایماندار سادہ لو اور باعزت ہوتا ہے یعنی سیدھا سادہ ہوتا ہے اور فاجر یعنی گناہ گار دھوکے باز اور بخیل ہوتا ہے ٹریکی آج تو شاید لوگ اس کو سمارٹنس کہتے ہیں نا کہ یہ ٹرک نہیں یہ سمارٹنس ہے تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دفعہ پھر تذکیر ہے کہ ہم نے اس پورے ویک میں اپنے گھروں سے فالتو چیزیں نکالنی ہیں جو اس ٹپ آف دی ویک ہے ہماری تاکہ نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سانس آنے لگے گا کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اپنی ضرورت سمجھے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور اسی بوجھ سے اللہ تعالی ہم سب کو آزاد کروانا چاہتے ہیں تو اسی بات کا حکم جو اس میں تھا وہ سلون کما ضائع فکون قل العف یہ آپ سے خرچ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو قید و زائد ضرورت دے دو کزالک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیتیں پیش کرتا ہے تاکہ تم غور کرو ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا آپ ضرورت کی ہر چیز ہی دے دیں تو یہ آیت کا جو موضوع ہے یہ انشاءاللہ چوتھے پارے کی پہلی آیت پہ پورا ہوگا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تو یہ مختلف درجے ہوتے ہیں اور جس چیز پہ انسان کا دل ٹھکتا ہے اتنا وہی کام کر سکتا ہے پھر اگلی آیت میں ایک اور سوال پھر دنیا والآخرہ دینی اور دنیاوی معاملات کے بارے میں یس سلون کا انل یتامہ یتامہ کے بارے میں اس میں تقدیم اور تاخیر ہے اصل معاملہ کیسے ہے کہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں یعنی یتیموں کے دنیاوی معاملات اور یتیموں کے اخروی معاملات میں کیسا رویہ اختیار کیا جائے تو اس کا جواب دیا گیا کل اصلاح خیر آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بھلائی کا کام ہے یعنی اب ان کے سر پہ کوئی رہا نہیں جو ان کی اصلاح کرے تو یہ بھلائی کا کام ہے وَإِن فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح اور اللہ تعالیٰ خرابی پیدا کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے الگ جانتا ہے یعنی کون مفسد ہے اور کون مسلح ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے بلو شاہ اللہ لعنتکم اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا ان اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اس آیت کے پیچھے بھی ایک واقعہ آتا ہے اس کی شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو دعود نسائی اور حاکم کی روایتیں ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ولا تقربوا مال الیتیم کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اور ایک اور آیت یا کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اب اس آیت کو سننے کا اثر کیا ہوا کہ وہ صحابہ کرام جن کے زیر پرورش کو یتیم بچہ تھا انہوں نے اس کا کھانا اور پینا اس کا بستر سب چیزیں الگ کر دی نتیجہ کیا ہوتا کہ بچہ جتنا کھا لیتا باقی اس کا مال ضائع ہونے لگا اور یہ بھی چیز صحابہ کے لیے مشقت کا باعث ہوئی تو انہوں نے اللہ کے اللہ علیہ سلم سے آ کے سوال کیا تو اس پر رعایت نازل ہوئی کہ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں یس سلو کا انل یتامہ پھر دنیا والآخرہ یعنی تم یتیموں کے دنیاوی اور اخروی معاملات کے بارے میں پوچھتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ ان کی اصلاح کرو یہ اچھا کام ہے اصلاح خیر بہتر ہے وَإِن یہ ہے وہ حکم ان کے کھانے کو ملا لو اپنے کھانے کے ساتھ کوئی بات نہیں یہ تمہارے بھائی ہیں یہاں کون سی اخوت ہے دینی اخوت ہے اسلام المسلم المسلم المسلم الاخ کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو نتیجہ کیا نکلا اس آیت کا کہ اگر کوئی یتیم بچہ کسی کی کفالت میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس کچھ مال بھی ہے اور بچے کو آپ اس کے باپ کے پیسوں میں سے کھلانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے پاس ہے تو ایک جمع پورے مہینے کا یا ہفتے کا اکٹھا ایک بچے کا اندازہ لگا کے پیسے اس کے بھی ڈال دیے جائیں تو وہ آپ کے مال میں سے کھا لے آپ اس کی میں سے اگر کوئی کھا لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا اس لیے کہ تمہیں مشکل میں نہ ڈالے واللہ یعلم المفسد من المسلح اللہ کو پتہ ہے کس کی نیت کیسی ہے جو اچھی نیت سے کرتا ہے وہ اور جو غلط سے کیونکہ جب کسی کا باپ نہیں رہتا نا تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب اس کا کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ یتیموں کی بات بہت دفع کریں گے قرآن پاک میں کیونکہ جس کا کوئی نہیں اس کا رب ہے تو لہٰذا تم اچھی نیت سے لیتے ہو یا تم ان کا زیادہ لے کے کرتے ہو کہ چلو کوئی بات نہیں ان کے ان کا کون پوچھے گا تو اس بات کا اللہ کو پتہ ہے اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی سوچ دیتا ہے نا انسان کو اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا کام میرے رب کے لیے میری نیکی میرے رب کے لیے کیسی سوچ دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے نیکیاں نہیں کرنی ہم عموماً نیکیاں بھی دوسروں کے لیے کرتے ہیں یا دوسروں کی سوچ کے لیے کرتے ہیں ان سے تعریف پانے کے لیے کرتے ہیں نہیں مسلمان وہ ہے جو آخرت کو اپنی منزل بنائے اس تڑپ کے ساتھ صبح و شام کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے ایسے شخص کے لیے پھر دنیا کا ساز و سامان زندگی کی ضرورت رہ جاتی ہے نہ کہ زندگی کا مقصد وہ مال حاصل کرتا ہے وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ اس کی ضرورت کے درجے تک ہوتا ہے مقصد نہیں بنتا جب دنیا مقصد بننے لگتی ہے نا تو خرابی آتی ہے پھر ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت سے زائد ہوتی ہے وہ رب کو دینا چاہتا ہے اور اسی طرح سے پھر کمزور اور پسے ہوئے لوگ یتیم بیچارے جن کا کوئی بھی نہیں تو فرمایا تم ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کو نہ بھولو کہ تمہارا رب تمہیں جانتا ہے تمہیں دیکھ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ دیکھو اللہ نے یہ یتیموں کے مال ساتھ ملانے کا حکم دے کے آسانی کر دی نا اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بندوں کو صرف ایسی چیزوں میں نہیں ڈالنا چاہتا جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو تو گویا کہ پھر یتیموں کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ بھلائی کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کر سکیں وہ ٹھیک ہے اگر ان کا خرچ رہنا سہنا مشترک رکھیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور آپ نے اس کی بہت زیادہ رغبت دلائی بخاری کی روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا یعنی دونوں انگلیوں کو ساتھ ملا کے دکھائے کہ اس طرح ہوں گے تو خلاصہ کلام کیا ہے اتنی بات کا کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسی سے رہنمائی لے گا اسی سے پوچھے گا کہ رب تو بتا میں کیا کروں تو کس کام سے خوش ہے لیکن جو اپنے نفس کا بندہ ہوگا جو اپنے لیے خود ہی کام کرنے والا ہوگا پھر وہ رب سے نہیں پوچھے گا بلکہ لوگوں سے پوچھے گا دنیا والوں سے پوچھے گا اور نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا والے تو اس کو پھر اپنے ہی اشاروں پہ لے کے جائیں گے جہاں جس کا کوئی اپنا ذاتی فائدہ ہوگا وہ وہی کام اس سے کروائے گا تلاوت سن لیتے ہیں ایک بار یہاں تک کیتوں کی آگے موضوع پلٹ رہا ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے تو آپ لوگ تلاوت سنیے پہلے اور تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور مومنہ لانڈی ایک مشرقہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے اور نہ مسلمان عورتوں کو مشرق مردوں کے نکاح میں دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں مومن غلام مشرق آزاد مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے کیوں اس کی وجہ بتائی گئی وہ لوگ تمہیں آپ کی طرف بلاتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکامات لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہاں سے اصل میں اب وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کا تعلق شادی نکاح اور عورتوں کے معاملات کے ساتھ ہے تقریباً پارے کے اختتام سے دو رکو پہلے تک اب یہی احکامات چلیں گے کہ کون کیسے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھے یہاں بات کی گئی نکاح نہ کرنے کی صورت نساء میں بات ہوگی نکاح کرنے کی نہیں سے بات شروع کر کے کسی بات کو اہم کر دیا جاتا ہے جیسے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ سننے والا بھی اس بات کو زیادہ اچھی طرح سے سنتا ہے تو یہاں پہ پابندی کیا لگائی کہ بلا تن تن المشرکات حتیٰ یؤمنہ تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو کون تم کون ہے ادھر مسلمان مرد مشرق عورت سے یہاں کون سی عورت مراد ہے مشرقہ یعنی جو آئیڈل ورشپر ہے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہے کرنا چاہو تو شرط کیا ہے حتی یؤمننا وہ ایمان لے آئے اور اس سے کیوں کرتے ہو ضرورت کیا ہے اور کوئی نہیں ہیں لیکن بہت اچھی نہیں لگتی تو فرمایا ولا مت منت خیر ام ایک عام سیدھی سادھی گھریلو مسلمان عورت شرک کرنے والی دل ربا مشرقہ سے بہتر ہے جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہے بعض روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے امام بغوی فرماتے ہیں کہ ابو مرسد غنوی ایک صحابی تھے اللہ کے صلی وسلم نے ان کو مکہ بھیجا کہ وہاں سے مسلمانوں کو نکالیں کیونکہ جب ہجرت ہوئی تو کچھ لوگ ہینڈی کیپس تھے اور بیچارے ہجرت نہیں کر سکے تھے تو ان کو لانے کے لیے نکالا کیونکہ ایک قسم کے وہ جنگی قیدی بن چکے تھے تو آپ نے مرسد کو بھیجا کہ وہاں سے لے کے اب کام کتنا مشکل ہے نا دشمن کے ملک سے اپنے لوگوں کو لانا اس کے لیے راتوں کا انتخاب کیا جاتا تھا چاندنی راتیں ہوتی لوگ چھپتے چھپاتے جاتے پھر ان لوگوں کو اپنی کمروں پہ اٹھا کے لے آتے اسی طرح ایک دن ابو مرسد جو تھے وہ بھی گئے جب دیوار پھلانگی تو ایک مشرق عورت کا سایہ دکھا قریب پہنچے تو وہ عورت اوناق تھی جاہلیت کے زمانے میں ان کی آشنا تھی اس نے دعوت دی کہنے لگی اہلن و سہلن مرحبا ویلکم کیا مرسد کو اندنا لیلن آج کی رات میرے ساتھ بسر کرو انہوں نے کہا کیوں نہ چلی جا اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا کہنے لگی کیا تم مجھ سے نکاح کر سکتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نفس وسلم سے جا کر اجازت لوں گا اس نے کہا تم مجھ سے نخرے کرتے ہو اور یہ کہتے ہی شور مچا دیا اور مشرقوں نے آ کر ابو مرسد کو بے انتہا مارا پھر چھوڑ کر چلے گئے جب مرسد مکہ آنے کا کام پورا کر چکے تو نفس وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ ان کے اور ناخ کے درمیان ہوا اس قصے کا ذکر کر دیا پھر آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس سے نکاح کرنا میرے لیے جائز ہے تو اس پہ آیت نازل ہوئیں ولاطن الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى حتی یہ تفسیر مظہری کے صفحہ نمبر 456 پہ روایت موجود ہے بعض کہتے ہیں یعنی رامہ سے یوتی ہیں یہ مختلف روایتوں کا آپ کو فرق اس لیے بتاتی رہتی ہوں کہ آپ اس چیز پہ بھی غور کریں کہ یہ علم ہم تک کن کن ذرائع سے پہنچا اور آج ہم اتنے سکون سے ان باتوں کو کہہ اور سن رہے ہیں تو پیچھے کتنے لوگوں کی محنتیں کچھ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں صورت نور کی آیتیں نازل ہوئی تھیں تو بہرحال مضمون ایک ہی ہے اور بات یہی ہے حکم آج کے لیے یہی ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرق عورت سے نکاح نہیں کر سکتا سوال پیدا ہوتا کیوں اس لیے کہ نکاح جو ہے نا یہ دو لوگوں کے بیچ میں گہرا اور ذاتی رشتہ ہے یہ صرف ایک لسٹ اور گلیمر کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا خاندان وجود میں لاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ پھر دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہوں سوچ ایک ہو نظریہ حیات ایک ہو اگر یہ ایک نہیں ہوتا نا تو نتیجہ کیا نکلتا کہ راہیں جدا ہونے لگتی ہیں اسلام جو نکاح کے بارے میں موقف رکھتا ہے تو اس میں پہلی چیز ایمان ہے کیونکہ ایمان انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے اس لیے اس کو لازم کر دیا کہ ایمان والا ہونا شرط ہے اسی طرح ایک اور وجہ اسلام کے اس کے حرام کرنے کی وہ کیا ہے کہ اسلام رشتہ نکاح کو مضبوط رشتہ قرار دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دل چاہا تو بنا لیا جہاں دل بھرا تو چھوڑ دیا اب کسی چیز کی مضبوطی کے لیے شرط کیا ہے کہ اتحاد ہو سوچ ایک ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے طرز زندگی لائف سٹائل سے ہی ڈفر کرتے ہوں جلدی ٹوٹنے کا ڈر ہوگا نا اس لیے کہا کہ ایک ہی سوچ کے ہوں گے تو بہتر ہے پھر ایک اور وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اسلام اس تعلق کو بلند مقام دیتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ تعلق محض حیوانی تعلق رہ جائے لسٹ کا تعلق ہو اسلام ایک پاکیزہ زندگی شروع کرواتا ہے زندگی کی نشو و نما اس کو بڑھانا استواجی تعلقات کے ذریعے سے کب ممکن ہے جب دونوں اللہ کی طرف ہوں اسی لیے یہاں مردوں کو کہا اپنے نکاح نہ کرنا اور عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ تم نہ کرنا یہاں اگر آپ آیت پہ دیکھیں تو تن کے ہو اور تن کے ہو ایک ایکٹیو وائز ہے اور ایک پیسو وائز ہے یعنی ایک جو ہے وہ کہا کہ اپنا نہ کرو ایک مجھول میں کہا کہ کرواؤ نہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی اس کا نکاح اس کا ولی کرے گا کیونکہ عورت اتنی سمجھدار نہیں ہوتی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ بغیر کسی کے مشورے سے کر سکے اور اس پہ تفصیل انشاءاللہ صورت نساء میں بہت زیادہ آئے گی یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ النار واللہ یدعو الی ناری والمغفرات اللہ یہ بات کیسے ہے کیسے یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اب دیکھیے کہ مشرق اور مومن کا راستہ جدا جدا ہے مشرق اور مومن کا نظریہ حیات جدا ہے مشرق اور مومن کی دعوت جدا ہے یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے مشرق جہنم کی طرف جاتا ہے مومن کا راستہ جنت کی طرف ہے دونوں کے بیچ میں کوئی قدر مشترک ہی نہیں اتنی مشکوک بنیاد پہ جو نسل رکھی جائے گی اس کا مستقبل کیا ہوگا مشفق بیویاں اولادوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہیں خاندان کے لیے ایک مصیبت کا سبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ ایک رحم کیا اور وہ کیا کہ تم اپنی نسلوں کو بچا لو ان کے دین کو بچا لو اس طرح کے خاندان نہ بناؤ کہ جس میں کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس دین پہ ہوں اور میں کہاں ہوں اور میں کہاں جاؤں گی عموماً نکاح کے وقت میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ اس کا مال دولت حسن اور ایسی چیزیں لیکن اللہ کے نفس وسلم نے فرمایا الدنیا متعون متعاون خیر و متائ دنیا المرۃ الصالحہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متع نیک عورت ہے آپ نے فرمایا چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے کون سی لیمالیہ لی مال کی وجہ سے لی ہی ہا اس کے حسب نصب کی وجہ سے فیملی بیک گراؤنڈ و جمالی ہا بیوٹی کی وجہ سے دینی ہا اور اس کے دین کی وجہ سے پھر آپ نے دعا دی فلسفر بذات الدین تربت جداک تو دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جا یعنی ایسا نہیں کرے گا تو تجھے آخر میں ندامت ہوگی شرمندگی ہوگی پھر آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے دوست بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا المر من احب آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے آپ نے فرمایا الرجل الرجلولا دین خلیلہ ہی احدکم من یحالل آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا تمہارا ہر ایک دیکھے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے ترمزی کے یہ بھی ترمزی کی روایت تھی اور اگلی بھی ترمزی کی ہے ابو سعید سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی سے دوستی نہ رکھ اور تیرا کھانا صرف پرہیزگار کھائے یہاں تو بات ہو گئی انشاءاللہ ہم اگلے لیسنز کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے کہ آج ہمارے ہاں نکاح کیسے ہوتے ہیں اور کس معاملے میں ہوتا ہے کیا آج نکاح کے وقت یا رشتے ڈھونڈتے وقت ہم لوگ ایسے معاملوں پہ غور کرتے ہیں کیا ہماری زندگیوں میں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کچھ ایسے ہی کام کر لیے جائیں کہ جس کی وجہ سے نسلیں برباد ہو جائیں آپ کے پاس ایسی بہت ساری کہانیاں ہوں گی بہت سارے ایسے تجربات ہوں گے واقعات اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو تو ضرور بھیجیے تاکہ حوالے کے ساتھ دوسروں کے فائدے کے لیے شیئر کیا جائے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ اس معاملے میں بھی اللہ کے حکموں کو ماننے کی بجائے اپنے دل اور اپنی باتوں کو ہی ماننے لگی کیونکہ انسان جب لسٹ کے پیچھے جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی صرف ایک فن اور گلیمر کا نام رہ جاتا ہے پسندیدگی ہی رہ جاتی ہے آپس میں تعلق کب بنتا ہے جب انسان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے اور جب سوچ اچھی ہوگی تو بات کی باتیں خود بہت ٹھیک ہوں گی تلاوت سنیں گے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد